یوم غدیر قمر فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ و اخرج ابن مزرع ان ابی مسعود ان ابن مسعود قال قلنا نقرأ على قاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین لم تفت فما بلغت الرسالہ نازل ہوئی پیغمبر پاک پر تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ قلنا آئے اب اس وقت قرآن مجید میں ہے یا رسول بلغ مام دیلے لیتا میں ربک فا لم کفر فما بلغ رہا لیتا بلہ یا سے موقع من نار لیکن ابن مسعود ابن مردوی سے روایت ہے ابن مسعود کہتے ہیں قارا قلنا نقرہ علی آد رسول اللہ ہم پیغمبر پاک کے زمانے میں اس آیت کو کس طرح پڑھتے تھے یا یو رسول بلے مان دلے لے کمیں ربک انہ علی مولا المؤمنین با لم تفال علی المومنین جو اس وقت پرانے مجید میں موجود نہیں ہے اور ابن مسعود کس کے راوی ہے کون ہے کس کے صحابی ہیں اور ان سے روایتیں کون لیتے ہیں یہ آپ مولانا صاحب کون جانتے ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرات اہل سنت و جماعت کے نزدیک پیغمبر پاک کے معتبر اور سچے صحابی ہیں ابن مسعود ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر پاک کے زمانے میں اس آیت کو پڑھتے تھے یا رسول ان علی مولا المومنین یہ شیعہ کی نہیں ہے یہ حضرات اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے اور تحریف کا معنی ہے بڑھانا اور گھٹانا اب بتائیں اگر یہ اہل سنت کی کتاب ہے تو اب قرآن مجید میں دکھائیں ان علی مولا المومنین کے پاس کہاں ہے بس آپ کی بات پتہ ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم یہ پہلے میں آپ کے سامنے بات پیش کر چکا تھا کہ شروع میں کے حوالہ وہ پیش کرنا چاہیے جو کتاب یہاں مولوی صاحب کے پاس موجود ہو اگر موجود نہ ہو تو اس کا حوالہ پیش نہیں کرنا چاہیے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا یہ محمد ابن علی شوقانی فت القدیر والا یہ اب کا آدمی ہے غیر مقلد فرقے سے تعلق ہے اس کا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ آپ جواب تو سنیں کتاب کس کی ہے سنت کی ہے غیر مقلد اس میں لفظ ہے اس کی اپنی اپنی روایت نہیں نہ اس نے کوئی بات سمجھ روایت ہے ابن ابن ابی ابی حاتم حاتم کی اخرجہ کتاب ہے کتاب کس کی ہے کتاب کس کی ہے <laughs> ہاں، شیعہ کی ہے یا سنت کی ہے یہ بہت بار ہے یا غیر بہت بار ہے یہ پاکستان کی چھپی ہوئی ہے یا مصر کی چھپی ہوئی ہے یہ تفسیر نہیں ہے میں یہ تفسیر چوکانی نہیں ہے میری بات تو آپ کی بات میں اس وقت سنوں گا جب آپ میری بات کا جواب دیں گے بتائیں یہ کتاب کس کی ہے ایک منٹ جناب آپ آپ ذرا خاموش مجھے بتائیں کہ یہ کتاب شیعہ کی ہے یا غیر شیعہ کی ہے ہماری ہے یا آپ کی ہے بات سمجھنا جی میرے الفاظ کا آپ جواب دیں کہ یہ کتاب شیعہ کی ہے یا آپ کی ہے ہاں، ہاں، جواب تو سنے نا نہیں جو میں سوال کر ہوں آپ اس کا جواب دیں میں کہتا ہوں یہ جس کتاب کی پیش کیوں روایت کی بات کر رہے ہیں کتاب اصل نہیں ہے میں نے کوئی حوالہ پیش کیا یہ فتح القدیر کی یہ حدیث ہے یہ کتاب اصل نہیں ہے فتح القدیر حدیث کی کتاب میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب اصل نہیں ہے آپ بتائیں مجھے یہ اصل نہیں ہے کوئی حوالہ پیش کیا میں نے یہ آپ کے سامنے میں نے آج کتاب پیش کی کی ہے جس جس کا میں میں نے نے جو عبارت پڑھی ہے اور یہ یہ کتاب ہے ان کے پاس مثلا ایک چھوٹا سا رسالہ ہو یہ رسالہ بات اس میں اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو بات حجت ہوگی قتل نہیں ہوگی اس نے حوالہ دیا ہے جبن ابھی حاتم میری بات نہیں ابن ابھی حاتم اس کو لے کے آیا ہے ابن اثاکر اس کو لے کے آیا ہے اگر ان کے پاس موجود ہے ابن اثاکر یا ان کے پاس موجود ہے ابن ابھی حاتم یہ پیش کریں حوالہ قابل حجت ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں آپ بچوں والی کرتے ہیں آن فلان فلان آپ اصول کافی میں مطلب راویوں کا نام لیتے ہیں تو اس میں اب آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں کوئی روایت بات سمجھنا ایک ابن مسعود تک اس نے صرف روایت پر پہنچا ہے جو یہ رسول ہے اور سچا ہے آپ کا جی بچوں والی بات ہے یہاں صاحب نے کہا ہے میں نے آپ کے سامنے آپ نے کہا نا کہ مولوی صاحب وہ حوالہ پیش نہ کریں جو کتاب پیش نہ کر سکتا آپ توجہ سے آپ نے جو فرمایا نا کہ مولوی صاحب کے یہ کتاب کیا ہے جی آپ پڑھیں فتح قدیر ہے جی ہاں۔ یا کہ کوئی رسالہ ہے اور فتح قدیری کا میں نے نام عرض کیا ہے یا نہیں ابھی آپ کے ساتھ کوئی بیمار کریں فتح قدیر ہے اصل کتاب ہے مطبوع مصر ہے پاکستان کی بھی نہیں شیعہ کی ہے یا غیر شیعہ کی ہے جب آپ کی کتاب ہے تو آپ کیوں اس سے بھاگتے ہیں آپ تاریخ قرآن کے کار ہیں نکالتے ہیں مجھے قرآن مجید سے یہ الفاظ کہ کہاں ہے اندر اور پھر دورے منصور نکالیں باتیں کرتے ہیں حوالہ میں نے کتاب پیش ہے تو آپ جو پیش کر رہے ہیں اس کی عمارتیں والا ہوئی ہے میں جو کافی سے آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی ان کی امام سے ماں تو بہت ہی غلط بات کر رہے ہیں آپ پیش کر کر رہے ہیں غلط بات وہ بھی کہتا ان میری بات آپ سنیں اس سے زیادہ جانو کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی تفسیر ہے منصور خدا کے سمجھے بات میں آپ لوگوں کو ترے نہیں میری بات خبر دے آپ لوگوں کو اٹھائے نہیں

جب ہماری کتابوں میں آپ راویوں کا تذکرہ کر کے امام تک بات پہنچاتے ہیں تو ہم آپ کی کتابوں سے راویوں کا تذکرہ کر کر صحابہ رسول کے ذریعے رسول تک جب پیش کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے کیا ابن مسعود رسول پاک صاحب میری بات کا جواب دے کے آگے بڑھنے جا کیا ابن مسعود پیغمبر پاک کا صحابی نہیں ہے اور سلسلہ روایت ابن مسعود تک نہیں پہنچتا ابھی سید خود ہی کون ہے یہ کتاب کس کی ہے شیعہ کی ہے یا سنت کی ہے جی، یہ منصور کس کی تفسیر ہے بولن کا کیا مطلب ہے میں نے ابھی تک منازع نہیں کیا تھا آپ منازع میں ڈٹے ہوئے تھے مناظرہ اب بھی آپ نہیں کر رہے آپ اپنا ٹائم پورا لگائے مناظرہ تو یہ ہوتا ہے مناظرہ اب بھی آپ نہیں کر رہے ہاں میری بات کا جواب دیں جو میں نے سوال کیا صحیح بخاری کی روایت آپ نے پیش کرنا ہے جو صحیح آپ مانتے ہیں کہ یاد کام منسوخ ہوئی اور اس کی ناسخ آپ کو بتانا پڑے رسول کریم دوستو میں نے متفرق دلائل ان کی کتابوں سے پیش کیے اب ان کے جوابات سے ہٹ تو بائیس روایتیں ہاں۔ بائیس روایتیں ان کی کتابوں سے پیش کر چکا اور ان میں سے کسی کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور نہ یہ قیامت تک اس کا جھوٹ بول بالکل بول رہے ہیں اور اب ذرا ذہن نشی رکھے بات انہوں نے اب ہماری کتابوں کی بات شروع کر دی ہاں۔ اس سلسلہ میں اب جو آخری حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے میں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں پہلے ابتدا میں یہ بات ہم نے طے کی تھی جس حدیث کی کتاب سے جس کتاب سے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے گا اس کتاب کو سامنے پیش کیا جائے گا یہ روایت جو عبداللہ ابن مسعود کی یا ابو سعید خدری کی یہ پیش کر رہے ہیں یہ روایت فت القدیر کی روایت نہیں ہے یہ روایت ابن مردبے کی روایت ہے یہ روایت ابن اساکر کی روایت ہے اور یہ روایت اس کے ساتھ ابن ابھی حاتم کی روایت ہے اگر ان کے پاس وہ وہ کتاب موجود ہے تو یہ حوالہ پیش کر سکتے ہیں اور اگر وہ کتاب موجود نہیں تو یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے اور اگلی بات یہ بھی ذہن نشی رکھیں کہ جب تک یہ اس کو مستقل طور پہ پیش نہ کر دیں اس وقت تک ان کی بات قابل حجت نہیں ہو سکتی ہے آپ ان کا جواب دیں گیارہویں صدی کا

آدمی چاہے گیارہویں صدی مطلب میری بات نہیں آدمی چاہے میں بہت بہتر صدی کا ہو آپ بتائیں سنی ہے آدمی چاہے گیارہویں صدی کا ہے ہے کی بات آدمی وہ گیارہویں صدی کا چاہے وہ چودہ صدی کا چاہے وہ پندرو صدی کا آپ بتائیں کہ وہ آدمی شیعہ ہے یا سنی سنیے ایک بات اور اس لیے کہ آپ کا اور ہمارا مت بحث ہے اس بات پر آیا شیعہ قرآن مجید کی تحریف سے قائل ہے جب آپ کا سنی تعریف قرآن میں ملوث ہوتا ہے تو آپ اس کو گیارہویں اور چوبیس صدی کا بتانے لگتے ہیں ہاں، لہذا آدمی چاہے گیارہویں صدی کا ہو یا جس صدی کا بھی ہو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہاں۔ اگر سنی ہے تو آپ تعریف قرآن میں ملوث ہیں اور اگر شیعہ ہے تو ہم ملوث ہیں ہم حوالہ اسے کہتے ہیں ہم حوالہ اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں اہل سنت پر جماعت حضرات کی کتابوں کے حوالوں سے ہم نے ایک چیز کو لکھا ہے ہم اس کو حوالہ کہتے ہیں ہم اصل کتاب کو حوالہ نہیں کہتے کیا ایمان سے بتائیں ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں خدا کو حاضر ناز کر کے بتائیں یہ تفسیر در منصور ایک تفسیر قرآن نہیں ہے اور یہ علامہ جلال الدین سیوتی شیعہ ہے یا اہل سنت والجماعت کے ہیں جب علامہ جلال الدین سیوتی شیعہ ہے اور تفسیر در منصور شیعہ ہے تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ہے تو پھر اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ پیغمبر پاک کے زمانے میں ہم اس آئے یا رسول بلے علیکم میں رب کو ان علی مولا المومنین کے الفاظ سے پڑھتے تھے اب بتاؤ کہ اگر قرآن مجید کی یہ تفسیر آپ کی ہے تو پھر ایک منٹ جی دیتا ہوں بالکل مطمئن آپ کو ایک ایک حرف دکھاتے جاؤں گا تو جب آپ کی یہ تفسیر اس میں یہ الفاظ موجود ہیں اور یہ آپ کی ہے تو پھر قرآن مجید میں بھی موجود ہونے چاہیے جب آپ تعریف قرآن سے بچ سکتے ہیں اور اگر قرآن مجید میں نہ ہو تو آپ خود ذمہ دار ہیں تعریف قرآن کے یہ گھر

مشر اچھا جزوے جناب چھٹی جلد سونیے

بما لیس من ہو انہم انہما لیس تا من کتاب اللہ انما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعوض بہما وکان ابن مسعود لا یقرہ بہما جناب موزتین پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے موری صاحبان کثرت ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اب یہ تفسیر دورے منصور ہے جناب ذرا ذرا درا میں تفسیر دورے منصور ہے اور چھٹی جز ہے ہے نمبر تین سو سولہ اور پہلی ستر ہے قرآن مجید میں نہیں ہے یعنی قرآن مجید کی صورتیں مانا ہی نہیں ہے ابن کیا نام ہے اس کا علامہ جلال الدین سیوتی نے بہتین کو قرآن مجید کی صورتیں ہی نہیں مانا اور قرآن مجید میں موجود ہیں توجہ سے بات سمجھ لیں مئوزتین یہ دو صورتیں جو آخری صورتیں ہیں جی۔ یہ جو دو جنہوں نے نہیں ہے میں نے تو اصل کتاب پیش کرنی ہے چھٹی جز ہے در منصور ہے صفحہ ایک نمبر تین سو صفحہ چار سو سولہ ہے مئوزتین قرآن مجید کی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پہ ایمان نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید جو اس وقت موجود ہے اور ہمارے ہاتھ میں اس قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت اور اس میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے لیکن علامہ جلال الدین سیوتی اپنے مسعود کی روایت سے ہاں, ہاں، ٹھیک ہے دیکھ چھوڑو چھوڑو بھائی کہ یہ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں یہ قرآن مجید کی صورتیں نہیں ہے یہ فقط نبی کا فرمان ہے غور کرنا جناب یہ فقط نبی کا فرمان ہے لہذا ان کو قرآن میں مت تصور کرو اب یہ زیادتی ہے یہ قرآن مجید میں بڑھا دیے گئے ہیں اب بتاؤ تحریر کا معنی ہے بڑھانا اور گھٹانا کمی کے بھی قائل ہو گئے اور بڑھانے کے بھی قائل ہو گئے اصل کتاب ہے جناب

اب اپنی کتابوں کا جواب دینا تو چھوڑ دیا اور نہ وہ دے سکتے ہیں اور جی۔ ابھی تک میرے پاس بڑے حوالے ان کے موجود جی۔ ہیں کہ ان کے فرماتے ہیں کہ اس پرانے کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے میں نے حضرت علی المرتضا سے امام باطر سے امام جعفر صادق سے پیش کیا ان کے سامنے اس کا یہ قتل جواب نہیں دے سکے اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس سلسلے میں انہوں نے فت القدیر پیش کی میں نے ان کو کہا کہ پہلے ہم نے یہ بات طے کی تھی جس کتاب کو جس کتاب سے روایت پیش کی جائے گی وہ اصل کتاب پیش کی جائے گی وہاں صاف لفظ لکھا ہوا ہے اخراجہ ابن و حاتم ابن و ابن اثاکر گویا کہ ان کتابوں میں وہ روایت موجود ہے اب چاہیے تو یہ تھا میرے فاضل مخاطب کو کہ وہ کتاب پیش کرتا اور وہ کتاب کو پیش نہ کرے تو یہ حوالہ قابل حجت نہیں اب دوسرا حوالہ انہوں نے پیش کیا جی

یہ ان کی در منصور کی اپنی حدیث کی یہ کتاب نہیں یہ آپ کیوں بولتے ہیں میں بالکل نہیں بولا آپ جو مرضی کہتے رہے اخراجہ احمد اخراجہ احمد مسند احمد کی جو روایت ہے بزار مسند بزار کی روایت ہے تبرانی کی روایت ہے اس کی اپنی روایت نہیں اور اسی روایت میں آگے لکھا ہوا ہے واخر تبرانی میں پیش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تبرانی میرے پاس میں موجود ہے نہ کچھ انہوں نے پیش کیا اسی کو رد کرنے کے لیے تیرا اوسط آگے موجود ہے فی الاوسط بسند حسن عن ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد انزل علی آیات لم ينزل مثل علی مثلهن المعوذتین عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ معوذتین قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نزول ہوا یہ موجود ہے آپ کی کتاب جو انہوں نے پیش کی ان کی کتاب سے ان کے خلاف مسئلہ میں نے نکال دیا کہ عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کو نازل کیا گیا اس لیے یہ روایت ان کو کام زیادہ نہیں آ سکے اور اس کے ساتھ آگے بات سنیں گی جی۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جی۔ ہاں؟ یہ میں نے آپ کے سامنے امام باقی سے امام محمد باقر سے امام جعفر صادق سے روایات پیش کہ واقعہ تم یہ کریم کے کے اندر کوئی تبدیلی پرانے قریب سے ایک دم کچھ تفسیر صافی کا ثانی صافی اس کا سفا اسی ہے اس میں موجود ہے کہ ولاقت اہدنا نا الا آدم یہ پرانے کریم کی عکائد ہے اس کے اندر جو ان حضرات کے نزدیک تبدیلی ہو چکی ہے وہ فرماتے ہیں ولاقد عہد نا الا آدم قبل کل فی محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین والأئمة من ذریتهم فنسیا ہاں قضا واللہ انزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت ہے امام صادق سے جعفر صادق سے ان سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ كَلِمَاتٍ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍ وَفَاتِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ فَنَسِيَا هَاكَذَا وَاللَّهِ اُنزِلَا خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں امام ابو امام جعفر صادق کہ انزلہ تعالیٰ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نازل ہوئی تھی یہ تیئیسویں روایت ہے ان حضرات کی علم کی کتاب سے اور اس میں صاف موجود ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے سورہ یہ انہی کی کتاب اس کا صفحہ ہے تین سو انچاس جلد جدی ہے اسی تفسیر صافی کی اس میں لفظ موجود ہے یوتی اللہ رسول فی ولایت علی والائمت علیہم السلام من من فقد فاز فوزا عظیما نزلت لو ساتھ موجود ہیں اللہ ہوں فی ولایت علی یہاں لفظ دادا کیا فی ولایت علی ول ائمہ علیہ السلام من بعد فرمل بعد قول العظیم ہاتھ ادا نظر اب موجودہ قران کے اندر یہ لفظ درمیان میں فی ولایت علی ول ائمہ علیہ السلام موجود نہیں ہے یہ فرماتے ہیں یہ نازل ہوئے تھے اور اب اس میں تبدیلی ہو چکی ہے یہ 24 روایتیں میں نے ان کے بزرگوں کی ان کے ائمہ کی ان کے سامنے پیش کی ہیں یہ نہ مانیں اپنے امام کی بات ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ان کی کتابیں ان کے ائمہ کی روایتیں اور ذرا بات اگلی ذہن نشین رکھنا انہوں نے بخاری شریف سے آیت رجم کے متعلق اور ابن ماجہ سے آیت رضاعت کے متعلق بات پیش کی تھی میں نے انہیں کہا کہ وہ روایت منسوخ ہے اور اس پر انہوں نے کہا یہ بتاؤ جی کہ کس کسان منسوخ ہے یہ فلاں کیا ہوا جی سے نشی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا لا انا خاتم النبیین نبی بعدی ایک واضح لفظ موجود تھا کہ جی لا نبی آبادی لیکن جو افراد اس لا نبی آبادی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی نہیں مرزا قادیانی جو ہے نا وہ حقیقت نبی تو نہیں ذلی طور پہ نبی ہے گروزی طور پر نبی ہے جی تم ہمیں وہ بتاؤ لفظ حدیث کے اندر حضور نے پرواؤ لا نبی یا ذلی یا لا نبی یا ذلن یوں اس قسم کا لفظ حدیث کے اندر بتاؤ تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے یا تم ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ آئے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہو کر اس سن کے اندر رسول اللہ نے فرمائی تھی یقیناً ان کی یہ بات قابل حجت نہیں ہوگی بات صاف ہے جب ایک آیت نازل ہوئی اور قرآن کریم نے خود بتایا ہے من کہ جہاں ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی حکم ہم لے آیا کرتے ہیں یا بالکل ہی اس کو بھلا دیا کرتے ہیں وہ بالکل منسوخ ہو جایا کرتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کے اندر نے اللہ رب العزت نے خود وضاحت فرما دی تو آیت نازل ہو گئی صحابہ کے اجماع سے حضرت امیر امام علی مقام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو باقی صحابہ اکرام سب کی موجودگی میں یہ مصحف عثمانی تجویز کیا گیا اس کو بنایا گیا سب صحابہ نے جمع ہو کر جس کسی کے پاس جو جو روایات موجود تھی متواتر درجے میں جو قرآن موجود تھا وہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تھا اس کو جمع کیا میں اور آپ سے زیادہ ابو بکر صدیق جب صحابہ نے جمعہ میں تمام کے تمام صحابہ شریف تھے حتیٰ علی المرتضا سے نہ ہماری کتابوں کے اندر نہ ان کی کتابوں کے اندر کسی ایس کتاب کے اندر یہ اعتراض موجود نہیں ہے کہ علی المرتضا نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت قرآن کے اندر تھی اور یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے اس کو یہاں پر لکھو نہ کسی اور سے یہ بات منقول ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں جب صحابہ نے اجماع کر لیا وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس لیے قرآن کریم کے اندر اس کو داخل نہیں کیا گیا اب ایسا بھی مانے نہیں نہیں میرے دسو کدو ہوا ہے ہاں جی۔ کس سال ہوا جائے فلاں ہوا ہے یہ نہ ماننے کی بات ہے یہ ماننے والی بات نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ چوبیس روایتیں ان کے بزرگوں سے ان کے اماموں سے جب میں پیش کر رہا ہوں آخر کیوں نہیں اپنے اماموں کی بات کی طرف توجہ کرتے میری جو روایت وہ پیش کرے میں جواب القدیر سے پیش کی ہے حالانکہ فتح القدیر کی اپنی یہ روایت نہیں ہے اس نے صاف کہا ہے کہ ابن مردبے کی یہ روایت ہے تو یہ پیش کرے ابن مردبے کو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت برے منصور سے پیش کی حالانکہ بھا اس نے صاف لفظ کہا ہے کہ یہ امام احمد نے مستد احمد کے اندر اس کو نقل کیا ہے تو انہیں چاہیے تھا یہ مستد احمد کو پیش کرتے اس کو بات صنعت طور پہ پیش کرتے لیکن وہ تو کر نہیں سکتے ادھر ہم پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے اس کا جواب ملتا ہے کھانا خاطر اس کو دوڑاتے ہیں بات کو بات او ہوئی ہے وہ یقیناً منسوخ ہے نفر کرنا اور بات ہے تحریف کرنا اور بات ہے پہلے میں وضاحت سے یہ بات کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ نازل کرے وہی ایک بات کو ختم کر ڈالے یہ نفر ہوا کرتا ہے لیکن ایک اللہ کی طرف سے آئے لیکن اس کو نکال دے اس کو تحریف کہا جایا کرتا ہے اور ہم میں سے کوئی بزرگ بھی ہمارے اما سے امام ابو حنیفہ سے امام شافی سے امام مالک سے امام احمد ابن ہمبل سے کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ یہ موجودہ قرآن صحیح قرآن نہیں مولانا صاحب یہ الفاظ دیکھیے نسخ ہے یا سخت ہے آپ کہتے ہیں منسوخ ہو چکی ہے

جب کتاب سامنے ہے اور کتاب بھی سیاہ سہارسکتا میں سے ہے

اپنے تو جناب ہے جی میں اس کا سبوت پیشتا کوئی آخری سے میں نے پیش کی یہ آپ کے روایتیں آپ کی کتابیں ہیں آپ کے اماموں کی روایتیں ہیں آپ میری کتاب شیعہ کی ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں بے شک آپ اٹھ رہے ہیں لیکن کم از کم آپ اپنی کتاب کے مسئلے سے کیوں چشم پوشی کر رہے ہیں آپ اپنی کتاب کی اہمیت سے کیوں مطلب لوگوں کو مطلب منحرف کر رہے ہیں جب آپ کی سیاست کی کتاب ہے مانچا ہے اور الفاظ ہے سما سکتا سما سکتا کے الفاظ ہے یہاں نسا کا الفاظ نہیں ہے موری صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آج کا ایک منٹ ایک منٹ میں آپ کے سامنے دیکھتا تو یہ اب آپ بھی پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا جیسے آپ نے دوسری چیزیں پڑھی ہیں نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں نے آپ کیا ہے کہ آیا رجم کا منسوخ ہوئی اس کی نازک آیت بتائیں اس کی نازک آیت بتائیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ ڈر سے ڈال رہے ہیں جی یہ کوئی نہ مانے تو یہ تو کمزور پوائنٹ ہے کوئی نہ مانے تو یہ بڑا کمزور پوائنٹ ہے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں آپ کوئی تفصیل نکالے اور کہیں کہ یہ آئے رجب رجم کی نا شکایت ہے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں آپ کوئی تفصیل نکال کے مجھے بتائیں کہ اس آیت نے آئے رجم کو منسوخ کیا ہے ہر آیت جو منسوخ ہو جائے اس کی نا شکایت ہوتی ہے آپ مجھے کوئی نا شکایت بتائیں اس کے بعد یہ گزار کیا آپ بار بار یہ کہتے ہیں تو بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں ہر آیت جو منسوخ ہوتی ہے اس کی ناچک آیت ہونی چاہیے اور موری صاحب کے پاس ماشاء اللہ بہت ساری کتابیں کوئی تفصیل نکال کے بتائیے جی، آیت ہے ناچک یہ موری صاحب پر فرق ہے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بار بار یہ فرماتے ہیں بار بار فرماتے ہیں اپنے اماموں کی اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اپنی کتابوں کو نہیں مانتے یہ میں علامہ جلال الدین سیوتی آپ کے تو امام اور محدت ہے میرے میرے مصنفین کو نہ میں نے ایمان کہا خدا میری بات سنے میرے جو کتابوں کے مصنف یا مولف ہیں میں نے نہ ان کو ایمان کہا ہے اور نہ میں نے ان کو کوئی ایسا لقب دیا ہے جس سے وہ اس کی عصمت ثابت ہو آپ کے تو امام اور محدف ہے اور مفسر ہے کیوں آپ اس کی بات نہیں مانتے ہیں اصل اچھا، کتاب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ اس سے گریز کیوں کرتے ہیں مناالا بنایا نا دکھا سر کی بھائی آئے کیا میرے خیال ہاتھ ہم پائے گی لڑے لڑی بچے کو بیٹھا بھائی کوئی چاہ دیتے <laughs> <laughs> <laughs> کہ شیعہ جو آج کا الزام نہیں ہے یہ آج کا بہتان نہیں ہے شیعہ شیعہ کے اوپر یہ بہتان اسی وقت سے چلا رہا ہے یہ بہتان ہے اگر بہتان نہیں ہے تو یہ آپ کی کتابیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کا کیوں رس پیش نہیں کرتے اگر بہتان نہیں ہے تو آپ نام تاریخ قرآن بڑا اگر اگر آپ شیعہ کو تاریخ قرآن کا مطلب ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو آپ برابر سے اس کے شریک ہیں اور اگر شیعہ ایمان ہے تو یقیناً آپ کی کتابیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ بھی تحریف قرآن کے سلسلے آپ شیوں کے ساتھی ہیں میرے نزدیک جو آدمی تحریف قرآن کا قائل تعریف کے ماری کرے تعریف کے ماری کرے پھر آپ کا یہ خدا آتے یہ لفظ نہ کہیں یہ علامہ جلال الدین سیوتی کو آپ کیا علامہ جلال الدین سیوتی کا کہیں اپنا نظریہ آپ بتا دیں کہ وہ یہ کس نے لکھی ہے یہ کس نے لکھی ہے

سوال سنو ہاں جی کیا آپ نے آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں جی، آپ یہ لکھ کر کر نہ دیں آپ خدا جان یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور ابن بقا دے کہ یہ جھوٹی ہے ہم جھوٹے آپ اپنی صحیح کتابوں بھی نہیں مانتے ہم نے تو پہلے صحیح

اگر تاریخ مانی بڑھانا اور گھٹانا ہے تو آپ کی آپ کی آپ آپ آپ کی کی کی تفصیل ہاں، بالکل آپ کی موتبارہ کتاب

اگر آپ کے پاس علم ہے اور اگر آپ مرد ہیں تو اس صحیح بخاری اور اپنے ماجا کی روایت کا طور پیش کریں تو میں آپ کے ہاتھ سے درج کرتا ہوں دیکھیے یہ جواب ہے جواب ہے کے

بات کر رہے خیر پورے پورے سورج

اگر وہ جھوٹے نن تو جن ساری کتابیں ہیں دیں السلام علیکم جھوٹھی رنگیلا رنگیلا رسول بالکل سلمان اپنی جی کمزوری ہوتی ہے نا لالا صرف مسلمانوں کتابیں وہ روایت کے رنگیلا رسول کتاب لکھی جاننا لگی آؤٹ کر دیکھ ماری مسلمان یہ کتابیں کا حوالہ جوتے تو بنوا بازار بنوا میں اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ہاتھ قرآن قرآن اللہ تعالیٰ ہر قرآن ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਾਨ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਮੋਲ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾਓ ਉਹ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾ ਮੁੱਠੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ آندے سردار خاتم